عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں شکار کو تیر مارتا ہوں پھر اگلے دن اس میں اپنا تیر پاتا ہوں اس شکار کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے ہی تیر نے شکار کو مارا ہے اور تم اس میں کسی اور درندے کا اثر نہ دیکھو تو اسے کھاؤ جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اڑسٹھ یہ حدیث صحیح ہے